السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب الله الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله صلوات وسلامه عليه وعلى وعلى ومن اهتدى واستنى بسنته واشد يوم الدين ون آپ حضرات کے سامنے لگاتار عقید واسطیہ جو امام مجدد شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مشہور تصنیف ہے اس کی شرح آپ کے سامنے ہر ہفتے یہاں کی جاتی ہے آج ہماری گفتگو اللہ رب العالمین کے لیے بہت ہی اہم صفت وہ ہے کلام کی بات کرنے کی گفتگو کرنے کی اس صفت کا تذکرہ ہم آج آپ کے سامنے کریں گے سلم صالحین اور جو ان کے منحا جو عقیدے سے ہٹ کر کے ہیں ان کے درمیان عقیدے کے جو کچھ ایسے اہم مسائل ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور اس مسئلے کے درمیان اختلاف ہوا انہی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ بامن کلام کرتا ہے یا کلام نہیں کرتا ہے ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا جو اہل بدعات ہیں اہل خرافات ہیں صلب صالحین کے عقید اور منحج پر نہیں ہیں وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا اللہ کی رویت کا انکار کرتے ہیں ایسے اللہ رب العامن مضور فرماتا ہے ہر رات آسمان دنیا پر اس کا لوگ انکار کرتے ہیں انہی میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العامن کلام کرتا ہے یا کلام نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں جو اہل بدعت ہیں اور جو اللہ رب العامین کی صفات کی غلط تعویر اور اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں وہ اس بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں صلب صن سے ہٹ کر کے قرآن و سنت سے جو چیز ثابت شدہ ہے وہ یہ ہے اور جس پر صلب صالحین کا اجماع ہے کہ اللہ اللہین کلام کرتا ہے اللہ حرامین کے لیے صفت ہے اور یہ حقیقی کلام کرتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے کیفیت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ جو صفت ہے یہ ذاتی ہے اور فعلی بھی ہے ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ براہمن اس صفت سے ہمیشہ متصف ہے کلام کرنے کی صفت سے اللہ تعالی ہمیشہ سے اس صفت سے متصف ہے اللہ کے اندر یہ صفت ہمیشہ سے پائی جاتی ہے لیکن اللہ رب العالمین مشیت کے تحت کلام کرتا ہے اللہ رب العالمین مشیت جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے تب کلام کرتا گفتگو کرتا ہے اور جس سے گفتگو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتا بھی ہے اس کے باقاعدہ حروف ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بات اور جس سے اللہ گفتگو کرتا ہے وہ بندہ یا وہ شخص اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سنتا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے حضرت موسا سے کلام کیا موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بات سنی اللہ کی گفتگو سنی حضرت موسا علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کیا کہا لن ترانی تو مجھے ہر چیز نہیں دیکھ سکتا اللہ رب العالمین نے فرمایا تو حضرت موسا علیہ السلام نے جو بات کی اللہ نے اسے سنا اللہ رب العالمی نے جو کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا ایسے قیامت کے دن اللہ العالمین آئے گی ساری آیتیں مصنف نے بیان کیا یہاں پر ذکر کیا ہے تمہید کے طور پر سمجھانے کے لیے ایک دو آیت میں بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ العالمین قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تم نے کہا تھا کہ تم تمہاری اور تمہاری والدہ کے لوگ یہ بات میری عبادت کو چھوڑ کر کے اللہ ان سے کلام کرے گا اللہ ان سے پوچھے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیں گے اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سنیں گے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو اور پھر اس کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے ایسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سر حدیث ہے کہ لئی سا کم اللہ سیو اللہ اللہ القیامہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہ کرے گفتگو نہ کرے لئی سا بین نئی اللہ نُ ترجمان ہوں اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا سب اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو اللہ کے کلام کو سمجھیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے سے کلام کرے گا پوچھے گا ہر بندے سے کہ ہم نے تجھے نعمتیں دی تم نے کیا کیا وہ جواب دے گا بندہ وہ حدیث بہت مشہور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تین لوگوں کو لائے گا ایک عالم ہوگا ایک مجاہد ہوگا ایک مالدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کو ظاہر کرے گا پہچنوائے گا کہ میں نے یہ تمہارے اوپر نعمتیں کی تم نے کیا کیا وہ کہے گا کہ اللہ ابلامن میں نے تیری نعمتوں کو تیرے لیے استعمال کیا اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ تینوں کو پیشانی اور ناک کے بل گھر سے جاننے میں داخل کر دے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا ہر بندے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام کرے گا سب سنیں گے سمجھیں گے ترجمان اور ٹرانسلیٹر کوئی نہیں ہوگا اور سب اس کا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ سب کے اندر صلاحیت پیدا کر دے گا کیونکہ ترجمے میں ہوتا غلطی ہو جائے ترجمے میں غلطی ہو سکتی ہے نا ترجمہ غلطی کا امکان ہے لیکن اگر آدمی ڈائریکٹ اس کی بات کو سمجھ جائے تو اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا اس لیے ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنے گا اور سمجھے گا کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا کہ بندہ کہے گا اللہ میرے اوپر ظلم کر دیا تو نے کچھ اور سوال کیا ٹرانسلیٹر نے کچھ اور کر دیا میں نے کچھ اور جواب دے دیا نہیں ہمارے اللہ کے درمیان میں بندے اور اللہ کے درمیان میں کوئی ترجمان کوئی مترجم نہیں ہوگا یہ بخاری مسلم کھیتی سے لئی سبئی نہ ہو وہ بئی نہ ہو ترجمان ہوں اللہ کے درمیان بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا تو قیامت کے دن کلام کریں گے کلام حقیقی ہوگا سب لوگ اس کو سنیں گے اور اس کا جواب دیں گے کیفیت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا جیسے اور صفات کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تب العالمین عرص پر مستوی ہے لیکن کیسے کیفیت میں نہیں معلوم ہے ایسے یہاں پر بھی کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اللہ نے کلام کیا حضرت آدم علیہ السلام صلی اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہی کہا جاتا ہے اللہ رب العامن ان سے کلام کرتا تھا اللہ رب العامن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا انبیاء سے اللہ رب العامن نے کلام کیا کیفیت کیا ہے ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے کیفیت کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر مضور فرماتا ہے کیسے کیفیت ہمیں نہیں معلوم لیکن یہ صفت بیان کی گئی حدیثوں کے اندر لہذا ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے کیسے ہے کیفیت کا علم نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ عرض پر جلوہ افروز ہے عرض پر بلند ہے ایسے اللہ ابامن کلام کرتا ہے کیسے کلام کرتا ہے کیفیت کیا ہے کیفیت ہمیں نہیں معلوم کیفیت ہمیں نہیں معلوم کیونکہ کیفیت کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہیں کیا گیا لیکن اللہ ابامن کلام فرماتا جیسا کہ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں بے شمار حدیثیں ہیں جس کے اندر اس صفت کو ثابت کیا گیا لہذا جو صلب صالح کے عقیدے اور منحج پر ہیں وہ اللہ ابامین کے لیے اس صفت کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اور اس صفت سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوتی تب اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اس لیے یہ صفت ذاتی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ سے جڑی ہوئی ہے اور یہ صفت مشیت کے تابع بھی ہے جب اللہ کی مشیت ہوتی تب اللہ تعالیٰ کلام کرتا لیکن کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے جیسے اللہ رب العالمین کی تمام صفات کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کیفیت نہیں معلوم ہے حضرت امام مالک سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرض پر مستوی ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا اللہ استوا معلوم ہوں استوا معلوم ہے کہ اللہ عرض پر مستوی ہے جلوہ فروز ہے ہوں لیکن کیفیت مجہول ہمیں طریقہ نہیں معلوم کیسی کیفیت ہم کو نہیں معلوم وہ ایمان و واجب اس پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا نبی نے بیان کیا وہ سوال و انہوں بدعت اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیفیت کے بارے میں پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کلام کرتا اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے اللہ ابامن قیامت کے دن کیسے آئے گا اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے تو کیسے ہے اللہ کے لیے ہاتھ ہے تو کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں تو کیسی ہیں اللہ کی انگلیاں ہیں تو کیسی ہیں اللہ کے لیے قدم ہے تو کیسے ہیں یہ سب سوال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں حرام ہے سب پوچھنا یہ ساری صفات بیان کی گئی و حدیث کے اندر جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا کیفیت ہمیں نہیں معلوم ایسی کلام کے بارے میں بھی جو سلب صالحین کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کی صفت ہے حقیقی کلام اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم جو اہل بدعات ہیں جیسے معتضلا وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت نہیں ہے یہ صفت اللہ کے لیے نہیں ہے کلام کرنے کیوں اس لیے اگر یہ صفت مانیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زبان بھی ہے اللہ کے لیے منہ بھی ہے اللہ کے لیے دانت بھی ہے اللہ کے لیے ہوٹ بھی ہے ذالک اللہ ان تمام چیزوں سے پاک اور بلند ہے کیا بات کرنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں نہیں بہت سارے لوگوں کے منہ میں زبان ہے لیکن بات نہیں کر پاتے ہیں گونگے لوگ ہیں نا زبان ہے منہ میں نا جانوروں کے منہ میں زبان ہے کہ نہیں ہے اللہ نے بولنے کی طاقت ان کو نہیں دی کتنے لوگ ہیں منہ میں زبان رکھتے لیکن گفتگو نہیں کرتے گونگے ہیں زبان ہے کہ نہیں ان میں زبان ہے بات کرنے کے لیے نہ ہر زبان والا بات کر سکتا ہے نہ بات کرنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کھجور کی ٹہنی کو ہاتھ میں لے کر کے خطبہ دیتے تھے جب نبی کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو ٹہنی جب آپ نے چھوڑ دی ہاتھ میں لینا تو رونے لگی رونے لگی اور اس سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈی میں چاول پکنے کی آواز آتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹہنی خشک ٹہنی کھجور کی بخاری کے دی سے اللہ رب العامی نے آپ کے لیے موجودہ ظاہر فرمایا تو کیا اس ٹہنی کے اندر زبان تھی اس کے اندر آنکھیں آ گئی جیسے انسان آنکھ سے روتا ہے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے نہیں اللہ رب العالمین نے یہ چیز ہمارے نبی کے لیے معجزے کے طور پر دکھائی صحیح مسلم روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ میں مکہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے بھی سلام کیا کرتے تھے صحیح مسلم کی روایت ہے پتھر کیا پتھر میں زبان آ گئی تھی کیا پتھر میں منہ منہ تھا کیا پتھر کے اندر دانت اور ہونٹ تھے نہیں اللہ نے پتھر کو بولنے کی طاقت دے دی لہذا بولنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے جیسے ہر زبان والا بول نہیں سکتا ہے ایسی بولنے کے لیے زبان کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے لہٰذا یہ سب کہنا نا اللہ کی اگر ہم اللہ کے لیے کلام کی صفت مانیں گے تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کے لیے زبان ہے اللہ العالمین کے لیے ہونٹ ہے اللہ کے لیے دانت ہے اللہ تعالیٰ ان تمام نقائص سے ان تمام خامیوں سے اللہ العالمین پاک ہے برتر ہے بلند ہے ان صفات کا ذکر نہیں ہے قرآن کے اندر نہ کسی حدیث کے اندر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہے کیسے کرتا ہے اللہ کے شاع نشان جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے ایسے اللہ ابامن اپنی صفات کے اندر بھی یکتا ہے بے مثال ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے لئی سا اس لئی شے اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہوا سمی البشیر اللہ سننے والا دیکھنے والا اللہ تعالیٰ سنتا ہے مانتے نا سننے والا دیکھنے والا لیکن کیا اللہ رب العالمین کے لیے کان نہیں ہے کیونکہ کان کا ذکر نہیں آتا ہے آنکھ کا ذکر آتا ہے قرآن میں جن کا ذکر ہے اس کو ہم مانتے ہیں جن کا ذکر ہے نہیں ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کہتے ہم یہ نہیں کہتے ان تمام چیزوں کو اللہ کے بارے میں ثابت نہیں کرتے کیونکہ ان کا ذکر نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر لیکن جن چیزوں کا ذکر ہے ہم ان کو مانتے ہیں کیونکہ صحابہ تعبین طب تعبین ہمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صفات کو جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی مانتے تھے لہذا ہمیں بھی ماننا ضروری ہے اگر ہم نجات چاہتے ہیں صلی سالین کے عقیدے اور مناج پر ہیں تو لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہمیں کیفیت نہیں معلوم اللہ کی آنکھیں کیسی ہمیں کو نہیں معلوم کہ دنیا میں سب کی آنکھیں ہر مخلوق کی آنکھیں ایک جیسی ہیں ہمارے پاس بھی آنکھ ہے ہاتھی کے پاس بھی آنکھ ہے چونٹی کے پاس بھی آنکھ ہے کیا ہماری آنکھ اور چونٹی کی آنکھ برابر ہے حجم میں لمبائی میں چوڑائی میں بڑے ہونے میں چھوٹے ہونے میں سب برابر ہے یا فرق ہے جی فرق ہے نا جب مخلوق کے اندر فرق ہے تو اللہ ابراہین تو بے کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی اللہ ابراہین تو سب سے بڑی ذات ہے لہذا یہ سب مفروضہ یہ سب غلط چیزیں ہیں انسان ذہن میں کوئی چیز قائم کر لیتا پہلے اس کے بعد یہ ساری چیزیں سوچتا ہے اس لیے ساری چیزیں ذہن میں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے لیے کلام کی صفت ہے قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہم اس کو مانتے بس کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے ٹھیک ہے لہذا جو اس کا انکار کرتے غلط کرتے ہیں قرآن کا انکار ہو جائے گا اللہ رب اللہ نے قرآن کے در بیان کیا ہے تو جو معتزلہ جو عقل پرست ہے وہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کرنے کی صفت کو کہتی ہے صفت رہی ہے مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق مانتے ہیں اسی لیے جو جہمیہ اور موتضلا ہو قرآن کریم کو مخلوق مانتے ہیں کہتی مخلوق ہے جیسے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہمارے ہاتھ مخلوق ہے ہماری انگلیاں مخلوق ہیں انسان کا جسم مخلوق ہے سمندر پہاڑ دنیا کی بے شمار مخلوق ہے ایسے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کلا کا کلام مخلوق ہے نا عزم اللہ نکالی یہ کفر ہے کہنا یہ کیونکہ اللہ ابامین کی ذات میں کوئی مخلوق کی صفت نہیں ہے بات نا اللہ تعالیٰ خالق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی جو صفت ہے اس کو اگر ہم مخلوق مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ ربابین کی ذات کے اندر مخلوق اللہ جبکہ اللہ ربابن خالق ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ صفت اللہ کے شاہن شان ہے ہم اس کو مانتے ہیں قرآن کے اندر بیان کیا گیا حدیثوں کے اندر بیان ہوا ایک جماعت ہے جس کو عشاعرہ اور ماتردیہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا کچھ کا انکار کرتے ہیں کچھ ہی غلط تعویل کرتے ہیں اللہ کے لیے کلام ہے لیکن یہ کلام نفسی ہے دل کا کلام دل کے اندر بات ہوتی ہے دل میں نفس معلوم نفس دل کو کہتے ہیں یہ سنی نہیں جاتی ہے یہ اور یہ کلام نفسی ہے یہ یہ کون کہتا اشار اور ماتردیا کہتے ہیں اس بات کو ان کا کہنا بھی غلط ہے کیوں غلط ہے اس لیے کہ آپ کے دل میں کیا ہے کسی کے دل میں کیا کوئی جان سکتا کوئی سن سکتا ہے نہیں سن سکتا جی نہیں سن سکتا ہے یہ کلام اللہ نے فرمایا حضرت موسا نے سنا جبری علمین کو اللہ رب العامن نے قرآن پڑھ کر کے کلام پڑھ کر کے سنایا جبیل امین نے سنا جبیل امین نے آ کر کے ہمارے نبی کو سنایا ہمارے نبی نے صحابہ کو سنایا اللہ رب الام نے ہمارے نبی سے کلام کیا جب نماز فرد ہوئی نبی سنتے تھے اللہ کی بات کو جا کے کم کرواتے تھے نماز کو پچاس نماز تھی اللہ کے دل میں کیا ہے اللہ کے نفس میں کیا ہے یا دوسرے کے دل میں کیا ہم جان سکتے ہیں جی نہیں کوئی جان سکتا ہمارے نبی نے باقاعدہ سنا تب جا کر کے ہمارے نبی نے جا کر کے کم کروایا اللہ نے کہا کہ پچاس نماز دی جا رہی ہے ہمارے نبی نے سنا تبھی تو جا کے کم کروایا حضرت مسال صاحب نے پوچھا اللہ نے کیا دیا کہا پچاس نماز دیا کہا جاؤ کم کروا لو پھر اللہ کے پاس گئے کہا کہ کم کر دو اللہ نے پانچ نماز کم کر دی ٹھیک ہے یا دس نماز کم کر دی تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین آپ سے ہم کلام ہوا ہمارے نبی نے آپ کی بات سنی اور ہمارے بھی نے اس کا جواب دیا یہ کلام نفسی نہیں ہے کہ دل کی بات ہے دل میں انسان کے وہ سسا آتا خیال آتا ہے اس کو کون سنتا ہے کون جانتا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں سنتا لہذا اس کو کلام نفسی سے کہنا یہ سب انتہائی حماقت اور جہالت کی بات ہے اور یہ قرآن و حدیث کے نصوص کو اس کے صحیح معنی سے موڑنے والی بات ہے تو صحیح بات یہ ہے جو سلب سالین کا عقیدہ ہمارا اور جو سلب سالین کے نہج اور عقیدے پر ہیں ان سب کا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ اللہ ابامن کلام کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے کلام حقیقی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے وہ بندہ اس کو سنتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو مشیت کے تابع ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس صفت سے ہمیشہ سے متصف ہے بات سمے آ گئی جی اب آئیے آیتیں کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا عمان اسدقم اللہ حدیثہ اللہ ابامن سے بعد میں سچا کون ہے گفتگو اور کلام میں اللہ تعالیٰ سے سچا کون اللہ سے کوئی سچا نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سب زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ کا دین سچا اللہ تعالیٰ کا کلام سچا اللہ تعالیٰ کے احکام سچے اللہ تعالیٰ رب العالمین نے جو خبر دی ساری خبریں سچی ہیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ سچا اگر کوئی ہے تو وہ انبیاء ہوتے ہیں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ سچے صحابہ کرام ہیں ٹھیک ہے تو اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کے کوئی سچا نہیں ہے بات میں گفتگو میں تو یہاں اللہ رب العالمین کے لیے کلام ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا عماً افد اللہ قیلا اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کے قور میں سچا کون ہے کوئی نہیں ہے اللہ سے بڑھ کر کے سچا کوئی نہیں ہے کلام میں قول میں قیل مانے قول بات کرنے میں تو اسے معلوم ہے کہ اللہ کلام کرتا اللہ بات کرتا ہے لیکن کیفیت کیا ہے ہم کو نہیں معلوم ٹھیک ہے تیسری آیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن وہ عفقال اللہ عیسی ابن مریم اور جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے فرمائے گا کہے گا یہ قیامت کے دن کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوگی تب اللہ تعالیٰ ان سے کرام کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا انتقل تلنا سے کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو مجھے چھوڑ کر کے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیں گے نہیں ہم نے بات نہیں کہی تھی ہم نے ان کو وہی کہا تھا جو تو نے ہمیں حکم دیا تھا کیا حکم دیا تھا خالص اللہ کے بات کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یہی بات میں نے ان سے کہی تھی کون کہے گا جواب دے گا یہ عیسیٰ علیہ السلام اگر عیسیٰ علیہ السلام نہیں سنیں گے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں سمجھیں گے تو جواب دیں گے نہیں جواب دے پائیں گے جواب انسان کب دیتا جب بات سنتا ہے کوئی آدمی انگلش میں بات کرے اور مجھے انگلش نہیں آتی ہے تو ہم اس کا جواب دے پائیں گے کیا پوچھ رہا ہے کیا سوال کر رہا ہے نہیں جواب دے پائے گا انسان انسان پہلے سمجھتا ہے اس کے بعد جواب دیتا ہے تو اس علیہ السلام سنیں گے اللہ رب العالمین کی بات کو کلام کو اس کے بعد پھر جواب دیں گے لہذا جو عشاعرہ اور ماترجیہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کلام نفسی ہے دل کی بات ہے ان کا کہنا بے بنیاد ہے غلط ہے اور باطل ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا جائے گا چوتھی آیت کیا ہے وہ تمت مت و رب کا صدقن و عدلا اور تمہارے رب کے کلمات سچائی اور عدل میں پورے ہیں تمہارے رب کے کلمات اللہ نے جو کلام اتارا جو احکام اتارے وہ خبر میں سچے ہیں صدق کا مطلب خبر سے یعنی اللہ رب العامین نے جو خبر دی ہے وہ ساری چیزیں سچی ہیں وہ سارے خبر سچے ہیں اللہ نے خبر دیا نور علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اور قوموں کے بارے میں اللہ نے خبر دیا کیا اس کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ اور شک ہے کہ ان کے ساتھ وہ ایسا نہیں ہوا جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا نہیں ان کے ساتھ وہی ہوا جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ایسے ہی اور قوموں کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے تو اللہ نے جو بھی خبر دی ہے وہ سب کے سب سچی ہے یا قیامت کے بارے میں اللہ نے جو خبر دی وہ ساری چیزیں سچی ہیں اس کے اندر کوئی شک اور شبہ اور نوز اللہ جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر انسان شک اور شبہ میں پڑ جائے تو مومن ہی نہیں ہے وہ اللہ کے کلام کو جھوٹا کہہ رہا ہے وہ شک اور شبہ کا اظہار کر رہا ہے اسے اللہ ابراہین صدقن کلام میں اللہ تعالیٰ سچا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر خبر سچی وہ عدل اور اللہ نے جو احکام اتارے وہ سارے احکام عدل پر مبنی ہیں انصاف پر مبنی ہیں اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہے اللہ ابراہین کسی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ ابراہین سب کے ساتھ عدل اور انصاف کرنے والا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عدل کرے گا انصاف کرے گا دنیا میں اگر کسی بکری نے سینگ دار بکری نے کسی ایسی بکری کو جس کے پاس سینگ نہیں تھی اس کو مارا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قصاص دلوائے گا اللہ عدل انصاف والا ہے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کے اندر کوئی ظلم اور جاتی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ تو ظلم والا ہے چور کے ہاتھ کاٹے جاتے تو ظلم ہے شراب پینے والے کو کوڑے برسائے جاتے تو ظلم نہیں یہ سب عدل پر مبنی ہیں وہ وہ لوگ اسی بات کا حق رکھتے ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا جو حدود اسلام کے اندر کوئی زنا کرتا شادی شدہ کوڑے اس کو رجب کیا جائے گا اور اگر غیر شادی شدہ ہے اس کو سو کوڑے مارے جائیں گے یا کوئی آدمی کسی عورت پر الزام لگاتا ہے زنا کا ثابت نہ کر سکا اس کو بھی سمانی نجر دسو سو کوڑے لگائے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو سارے احکام ہیں عدل پر مبنی ہیں کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کی عزت سے کھلواڑ کرو کہ عورت جانیاں ہے وہ زنا کرنے والی الزام لگا دو اور ثبوت لے کر کے نہ ہو معمولی بات نہیں ہے لہذا جب ایسا کوئی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی یہ اس لیے ہے کہ تاکہ دنیا کے اندر سب کی عزت و آبرو محفوظ رہے اس لیے اسلام کے اندر ایسا کیا گیا کہ انسان اگر زنا کرے گا تو اس کو رزم کر دیا جائے اگر شادی شدہ ہوگا تو یہ حرکت نہیں کرے گا یا اگر غیر شادی شدہ اس کو سو کوڑے لگائے جائیں گے ایک سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا اس کو اگر یہ سارا قانون نافذ ہو جائے تو دنیا سے جو یہ سب بیرا عربی ہے اور یہ زنا کاری اور سلیقے جو چیزیں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اس لیے آپ دیکھیے سعودی عرب وغیرہ کے اندر یہ سب نظام ہے الحمد للہ ساری چیزیں یہاں پر نہیں ہوتی ہیں یا اس طریقے سے اگر کوئی کسی کو نہ قتل کرتا اس کی سزا قتل ہے شریعت کے اندر اب کوئی کہے کہ تو نا انصافی ہے یہ تو ظلم ہے ظلم نہیں ہے یہ یہ عدل انصاف ہے تاکہ دنیا معمون رہے ہر ایک کی جان محفوظ رہے ہر ایک کی عزت محفوظ رہے ہر ایک کا مال محفوظ رہے اس لیے یہ سارا نظام اللہ نے بنایا اور یہ سارا حکم اللہ رب العالمین نے رکھا یہ سارے حدود اور ساری سزائیں رکھیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو بھی حد ہے اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی رکھا ہے وہ عدل اور انصاف کی بنیاد پر اللہ نے عورت کا جو رکھا ہے نصاب یا وراثت کے اندر مرد کے آدھا رکھا ہے یورپ والے کہتے ہیں بہت سارے مسلمان بھی جو کبھی ان میں کہتے ہیں دیکھو اسلام کے اندر جو ہے کیا آئیے یہ ظلم ہے عورت کے اوپر مرد کے مقابلے میں اس کو آدھا ملتا ہے میرے بھائی آدھا اس لیے ملتا ہے اس لیے کہ عورت ایسی ذات ہے جو اس کے جیب سے پیسہ نہیں خرچ ہوتا ہے مرد ہی خرچ کرتا عورت کے اوپر اس لیے اللہ ربراہ نے اس کا آدھا رکھا ہے مرد کے مقابلے میں اگر وہ ماں ہے تو بیٹا اس کے اوپر خرچ کرے گا بیوی ہے تو شوہر خرچ کرے گا بیٹی ہے تو باپ خرچ کرے گا بہن ہے تو بھائی خرچ کرے گا یہی ساری صورتیں عورت کی بنتی ہیں عورت کے جیب سے ایک روپیہ خرچ نہیں ہوتا ہے بیوی مالدار ہے اور مرد غریب ہے مرد کے اوپر ذمہ داری نا نفقے کی عورت پر ذمہ داری نہیں نا نفقے کی مرد لے کر کے آئے محنت کرے مزدوری کرے کچھ بھی کرے وہ لا کر کے خرچہ دے عورت ایک ریال بھی نہیں خرچ کرے گی نہ کھانے میں نہ کپڑے میں نہ علاج میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ مرد خرچ کرے گا اس کے اوپر ہاں اگر عورت اپنی طرف سے کرے پیسہ اس کا مسئلہ الگ ہے لیکن مرد کی ذمہ داری مرد کو خرچ کرنا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے اس لیے مرد اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا لیکن بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیونکہ شوہر کا خرچ عورت کے ذمے نہیں ہے بیوی کا خرچ مرد کے ذمے ہے اس لیے مرد اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا بیوی اپنے شوہر کو زکات دے سکتی تو ہر حال میں عورت کو ملتا ہی ملتا اس کے جیب میں آتا ہی جاتا اس کے جیب سے نکلتا نہیں ہے اسے اللہ نے اس کا آدھا رکھا مرد کے مقابلے میں بات رہی کی نہیں آ رہی لوگ کہتے ہیں بہت اسلام کے اندر ظلم ہے عورت کا حق نہیں دیا گیا یہ سب بے بنیاد بات ہے لوگ اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور حکمتوں کو نہیں سمجھتے اس لیے اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ رب کے ہر حکم کے اندر عدل اور انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم عدل و انصاف سے ہٹ کر کے نہیں باللہ اللہ ذالک تو اللہ محمد و کا کلمت و عدلہ اللہ کے ہر خبر کے اندر صدق اور سچائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر عدل اور انصاف ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کلام ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے پانچویں آئے تھے کلم اللہ تکلیمہ اللہ نے موسا سے گفتگو کی کلام کیا اللہ نے موسا سے کلام کیا موسا کا نام صفت ہی تھی القب کلیم اللہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے ہم کلام ہونے والے یہ موسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ یہ لقب تھا کلیم اللہ کا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ کہے کہ میں کلام کرتا ہوں اور کوئی کہا کر کے نہیں اللہ تعالیٰ کلام ہی نہیں کرتا یا کلام کا مطلب یہ دل میں بات بھائی دل میں بات اللہ تعالیٰ کے اگر نفس میں کوئی بات ہے تو کوئی سمجھ سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کیا معلوم موسیٰ علیہ السلام کو تو کسی اور کے دل میں کیا بات ہے نہیں جان سکتے ہو کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہمارے دل میں کیا ہے آپ کے دل میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے کسی بندے کو کسی انسان کو نہیں معلوم کس کے دل میں کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کسی کو معلوم ہی نہیں ہو رہا یہ تو اللہ رب العامین کے لیے کمال ہے کہ اس دلا کیا ہو جائے گا اللہ کی توہین ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کوئی سمجھ نہیں رہا نہ موسا کو پتہ چل رہا ہے نہ کسی کو معلوم ہو رہا ہے کلام نفسی ہے دل میں بات ہو رہی خلاص ٹھیک ہے اسی لیے ایک صلب صالین کے بہت مشہور امام اور عالم گزرے ہیں وہ ایک مرتبہ گئے ایک محفل میں اور اس محفل میں وہی جو عقل پرست ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والے ان کے درمیان جا کر کے بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد گفتگو شروع ہو گئی لوگوں نے اعتراض کر دیا کہا کہ بھائی آپ نے تو سلام ہی نہیں کیا آپ اتنے بڑے عالم مجلس میں سلام نہیں کیا کہا کہ میں نے سلام تو کیا کہا ہم لوگوں نے نہیں سنا کہا میں نے دل میں سلام کیا تو کہا جب تم نے ہمارے دل کے سلام کو نہیں سنا تو علیہ السلام کے دل کے نفس کے سلام کو سن لیں گے ان پر رد کرنے کے لیے بات کہی بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی انہوں نے کہا میں نے دل میں سلام کیا کہا نہیں آپ نے کوئی سلام نہیں کیا ہم نے نہیں سنا تو کہا جب آپ نے نہیں سنا ہمارے دل کے سلام کو تو موسل اللہ کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کلام نفسی کرتا ہے تو موسا علیہ السلام نے کیسے سن لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے سن لیا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سن لیا سنا تبھی تو جواب نہیں دیا نا موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ سب کیسے مبوط ہو گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہی لیکن پھر بھی آدمی جب ہر دھرم ہوتا ہے تو بات نہیں مانتا ہے پوری دلیل لا کر کے دے دیجیے نا پھر بھی نہیں مانے گا جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے لیکن جو باطل ہوتا ہے اہل ہوتے ہیں ان کے لیے ہزار دلیل بھی لے کر کیا وہ نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے نا ہزار سے زیادہ دلیلیں ہیں لیکن نہیں مانتے ہیں لوگ نہیں مانیں گے خلاص اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے لوگ کہتے ہیں نا صوفیہ اور جو اس طرح کے عقیدے رکھنے والے لوگ ہیں ہمارے ملکوں میں اکثریت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ہزار سے زیادہ دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن نہیں مانیں گے اب نہیں مانیں گے اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے کہ ہے کوئی علاج اس کا ہمارا ہمارے پاس تو نہیں اللہ کے پاس اس کا علاج ہے ہمارے پاس نہیں ہمارے پاس نہیں بتنا کہ ہم لوگوں کو تنبیہ کریں لوگوں کو بتائیں صحیح بات مان بتائیں مان جائے الحمد للہ نہیں مانے تو بھی الحمد للہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہم کسی کے داروغہ نہیں ہیں کسی کے لیے ہم حاکم بن کر کے نہیں آئیں کہ زبردستی بنوائیں ہمارا کام لوگوں کو بتا دینا تو اگر نہیں ماننا تو انسان نہیں مانے گا تو اللہ علیہ فرمائے وہ کلّم اللہ موسا تکلیمہ اللہ رب العامی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ایسے صلی اللہ علام سورہ بکرا اور تیسرا پارا کا شروع ہی میں تلکر رسول فض اللہ من اللہ یہ اصول ہیں اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی کچھ ایسے جن سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا من ہوں من کلم اللہ ان میں کچھ ایسے رسول جن سے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہمارے نبی سے کلام کیا اللہ حضرت آدم سے کلام کیا اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا ٹھیک ہے تو اور بھی انبیاء رسول ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا تو اللہ نے صاف ہما کی من ہوں من کلم اللہ ان میں سے کچھ ایسے جن سے اللہ رب الامیہ نے کلام کیا گفتگو کی بات کی اللہ تعالیٰ کہہ رہا کلام کیا تو اس سے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے ایسے ہی ساتھی میں آئے تھے علما جا ابو سالم قاتین و کلم رب جب موسا علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے یعنی اللہ رب اللہ نے وقت دیا تھا نا فلاں جگہ آنا وقت دیا اللہ رب نے اس وقت پر پہنچے تو اللہ کیا فرماتا وہ کلم ہو رب ہو ان سے ان کے رب نے کلام کیا بات کیا اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب وہ اس جگہ پہنچے جس جگہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا وہاں پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین ان سے کلام کیا یعنی اللہ رب العالمین کی مشیت جب ہوئی تب اللہ نے کلام کیا اللہ تعالیٰ تو کلام سے متصف ہے ہمیشہ یہ صفت اللہ کے اندر پائی جاتی ہے لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے جہاں اللہ رب العالمین ان کو وقت دیا تھا بلایا تھا جب وہاں پہنچے تب اللہ رب العالمین ان سے کلام کیا نہیں سمجھے جی بات سمجھ آ رہی نا بھائی دیکھیے ہمارے نبی سے اللہ رب العالمین نے کب کلام کیا جب معراج میں گئے اور موقع پر کلام کیا معراج میں کلام کیا نا تو اللہ تعالیٰ تو کلام سے ہمیشہ متصف ہے لیکن کب کلام کیا جب معراج ہوئی معراج ہوئی تب اللہ رب العالمین نبی سے کلام کیا تو یہ بات کرنے کی صفت تو اللہ تعالیٰ کے اندر ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تب کلام کرتا اللہ نے چاہا کب کہ جب معراج میں نبی ہمارے پاس آئیں گے تب ہم اسے کلام کریں گے تو اللہ رب العامن نے معراج میں ہمارے نبی سے کلام کیا نماز فرض کی بات کیا ہے کہ نہیں تو وہاں پر کیا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے یہ صفت کچھ صفات ایسی جو مشیت کے تابع نہیں جس اللہ کے لیے چہرہ ہے اللہ کے لیے ہاتھ ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تب اللہ کے ہاتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ کا چہرہ ہوتا نہیں یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفات لازمہ لازم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت جب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تب وہ چیز کرتا ہے جیسے کلام کرنے والی بات ہے نزول والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا کب آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے چیز تاب ہے پاس آ رہی نا تو انہیں میں سے کلام کی صفت بھی ہے اللہ تعالیٰ اس صفت سے ہمیشہ متصف ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تب اللہ ابراہین کلام کرتا ہے آٹھویں یاد کیا ہے نہ ہو ہو بھی طور مریم آیت نمبر باون اللہ ابراہین کن کے بارے میں فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ہم نے اسے کوہ تور کی دائیں جانب سے بلایا کن کو بلایا السلام کو کوہ تور بلایا تھا نا اللہ رب العالمین تو ان کو جو کوہ تور کے دائیں جانب سے ہم نے ان کو بلایا اور اسے سرگوشی کے لیے قریب کیا یعنی اللہ رب العالمین ان کو پکارا نادا مانے پکارنا ہوتا ہے دینا ہو اور ہم نے ان کو پکارا کن کو علیہ السلام کو پکارنا کیسے ہوتا ہے کلام سے ہوتا ہے جیسے ہم آپ کو پکاریں تو انسان بات کرتا تبھی پکارتا نا اس کو تو نادا منادی منادات منادا یعنی پکارنا ندا آواز لگا ندا پکارنا تو ندا مانے پکارنا تو اللہ رب العامی نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات سنی کہ نہیں سنی سنی تبھی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ نے پوچھا نا کہ بھائی آپ کے دائنے آدمی کیا ہے وہ جو چھڑی تھی نا تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اہوسو بھی اللہ کہ میں اس چھڑی سے کیا کرتا ہوں ڈنڈے سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی اس کے لیے میرے لیے اس کے اندر بہت سارے فائدے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سوال کو سمجھا تبھی تو کہا نا جواب دیا جب اللہ رب الامین نے ان کو نبی بنا دیا تو کیا کہا اللہ تعالیٰ تو ہمارے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبوت دے دے اللہ سے دعا کی نا مانگنا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ رب الامن کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا ان کی درخواست اور دعا کو اللہ رب العامن نے قبول کیا ان کی خواہش اللہ رب الام نے پوری کی اور ان کے بھائی سے ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نبی بنا دیا تو انا دینا ہم نے ان کو پکارا ندا تو اسے ثابت ہوا کہ اللہ رب کلام کرتا آٹھ آیتیں ہوں گی نو یاد کیا ہے وہ نادا رب کا ان اور وہ دن یاد کرو جب تمہارے رب نے موسا علیہ السلام کو پکارا یا موسا علیہ السلام کو بلایا کہ ظالم لوگوں کے پاس جائیں آپ ظالموں کے پاس کن کے پاس قارون کے پاس کے پاس حامان کے پاس اس زمانے کے سرکش لوگ تھے تو اللہ نے بلانی کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان کو توحید کا درس دو انہیں دین سکھاؤ اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دو ان لوگوں کو سرکش لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں تو اللہ ان کو پکارا علیہ السلام کو کہا جاؤ ان کے پاس تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ ابامن کلام کرتا ہے دسویں آیت نادا رب انحکما انتل کم شجرا اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا کن دونوں کو کہ کیا میں میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کر دیا تھا کن دونوں کو آدم اور ہوا دونوں کو اللہ نے پکارا یہ نہیں کہ ہنستے ہوا ہی کو ہمارے یہاں بات مشہور کر دی کہ ہوا ہی نے پہلے کھایا تھا ہوا نے ہنستے آدم کو بکا دیا اور اس کی وجہ سے لوگ عورتوں کو لانت ملامت کرتے نہیں ایسا نہیں ہے ان دونوں نے کھایا تھا دونوں کو شیطان نے بھاکایا دونوں کو اس لیے دونوں نے اللہ تعالیٰ دعا کی ربنا فسنا تفیلہ ترہمنا لانا اس میں صرف ہوا پر الزام لگا دینا کہ ہنستے ہوا نے کیا اور ساری عورتوں کو اس کی وجہ سے ان پر لانت کرنا ملامت کرنا برا بھلا کہنا اس کی وجہ سے غلط ہے یہ ان دونوں کو شیطان نے بہکایا ابلیس نے ان دونوں نے جا کر کے اس کا مزہ چکھا اللہ رب نے شجرا کہا ہے فلم شجرا جب ان دونوں جا کر کے اس درخت کا مزہ چکھ لیا پھل کھا لیا اس درخت کا مزہ چکھ لیا تب ان کے جو ہے جسم پر جو کیا نام ہے کپڑے تھے وہ سب گرنے لگے بے پردے ہو بے پرد ہو گئے دونوں ٹھیک ہے پھر درخت کے پتوں کو پر جسم پر چپکانے لگے کیونکہ جو غیرت مند انسان ہوتا ہے اپنی شرمگاہوں کی اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے پردہ کرتا ہے جو بغیرت ہوتا ہے جانور جیسا ہوتا ہے وہ پردہ نہیں کرتا ہے انسان کی فطرت میں پردہ ہے ہنستے آدم اور ہنستے ہوا نے باقاعدہ درخت کے پتوں کو جسم پر چپکانے لگے کہ کوئی دیکھنے لگا ہم کو یہ غیرت ہوتی ہے ہر انسان کے اندر چیز رکھیے لیکن جس کی فطرت مر جائے اور جو بےغیرت ہو جائے اس سے چیز چھن جاتی ہے تو انسان کی فطرت ہے گویا کہ پردہ کرنا مرد ہو یا عورت ہو اسے ننگا وہی ہوتا ہے جو ننگا ہوتا ہے فطرت سے ننگا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی کسی کی عزت نہیں ہوتی اور کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے ایسا انسان لوگوں کے سامنے ننگا ہو جاتا ہے جی تو یہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو پکارا کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس سے نہیں منع کر دیا تھا یہ کب ہوا جب ان دونوں نے درخت کا مزہ چکھ لیا یا پھل کھا لیا تب اللہ نے ان کو پکارا اللہ تعالیٰ اس صفت سے تو ہمیشہ متصف ہے لیکن کب پکارا ان کو جب ان دونوں نے اس درخت کا مزہ یا اس درخت کا پھل کھا لیا جس کے پاس جانے سے اللہ رب العالمین روکا تھا درخت کون سا تھا اللہ بہتر جانتا ہے قرآن میں نہیں کہیں بیان کیا گیا کہ وہ کھجور کا درخت تھا آم کا درخت تھا سیب کا درخت تھا فلاں درخت تھا نہیں کچھ نہیں ہے بس یہ اس درخت کے پاس مت جانا بس اب ہمیں اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کھگا لیں دیکھیں اسکالر بڑے بڑے کو دیکھیں آج کل بڑے بڑے اسکالر پیدا ہو رہے ہیں جن کو کچھ نہیں معلوم دین کے بارے میں ان کا حلیہ دے کر کے پتہ لگا لیں گے کہ آپ اسلام کس کار نہیں ہے جب اسلام ان کی زندگی میں نہیں ہے ان کے جسم پر نہیں ہے ان کی ذات پر اسلام نہیں ہے اسلام کے اسکالر کیسے ہو گئے اسلام کے اسکالر وہ ہوگا جس کی ذات میں جس کی زندگی میں اسلام نظر آئے گا بڑے بڑے کل کل جگہ دعوت تھی ہماری ہم لوگ گئے تھے پتہ نہیں کس کا نام بتایا انہوں نے دکھایا پینٹ شرٹ پہن کر کے نہ موچ ہے نہ داڑھی بہت بڑے اسکالر ہے اسلام کے جانتے لوگ کیا کرتے ہیں جو مستشرقین ہیں مستشرقین سمجھتے ہو جو کفار و مشرقین جو اسلام کا جنہوں نے مطالعہ کیا اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے اپنی عقل سے اپنے دماغ سے اور سائنس کی روشنی میں ایسے لوگوں کو مستشرقین کہا جاتا ہے یہ لوگ انہیں کے چبائے ہوئے نوالے لے کر کے آتے ہیں مسلمانوں کے اندر بتاتے اور اپنے آپ کو اسکالر میں بہت بڑا اسکالر اسلام کا باور کراتے ہیں انہی لوگوں کے چبائے ہوئے نوالے جو انہوں نے کیا کھایا پیا اسلام کے بارے میں اسی کے بارے میں ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے جنہوں نے اس لیے اسلام کا مطالعہ شروع کیا اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے بہت سارے مسلمان ہو گئے اس میں سے لیکن جو نہیں مسلمان ہوئے ان لوگوں کی باتوں کو مسلمانوں کے اندر بیان کرتے ہیں سائنس قرآن کی سائنس ہی تشریح کرتے ہیں قرآن سائنس نہیں ہے قرآن ہدایت کے لیے آیا قرآن رہنمائی کا ذریعہ ہے پوری سائنس آپ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی ہدایت نہیں مل رہی قرآن کریم سے قرآن کا مقصد ہدایت ہے رہنمائی کرنا ہے جہنم سے بچانا اسلام پر اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے یہ قرآن کا اصل مقصد ہے حدن المتقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے کیا اس کو سائنس سمجھو سائنس بدلتی رہتی ہے آج سائنس کچھ کہتی ہے کل کچھ کہتی ہے قرآن اللہ تعالیٰ کلام ہے کبھی نہیں بدلے گا یہ اگر قرآن سائنس مان لو تو آپ قرآن کچھ کہا کل کچھ کہا نا عزب اللہ قرآن جھوٹا ہو جائے گا اس لیے قرآن سائنس نہیں ہے کیا قرآن کو سائنس سائنس بتاؤ تفسیر کرو آج سائنس کیا ہے یہ لوگوں کے افکار کا مجموعہ ہے لوگوں کے افکار سرفرے لوگوں کا مجموعہ ہے سائنس ٹھیک ہے نا کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا ایسے لوگوں کا افکار انسان کے بدل سکتے ہیں قرآن نہیں بدل سکتا ہے اس لیے قرآن کو سائنس کی کتاب ماننا یہ یہ تحقیق نہیں ہے یہ تو قرآن پر ظلم ہے یہ اللہ نے قرآن جس مقصد کے لیے نازل کیا اس مقصد کا انکار کرنا ہے یہ ایسے اس ایسے اسکالر اور فٹ بالر اور فٹ کالر کو نہ دیکھیے یہ سب لوگ جو ہے وہ اسکالر نہیں ہے سب کے سب وہ جی ہاں اسلام کے اندر عالم ہوتے ہیں اسلام کے اندر فقیر ہوتے ہیں محدث ہوتے ہیں اسلام کے اندر جو ہے کیا نام ہے مفصل ہوتے ہیں قرآن کی تفسیر کرنے والے حدیث کی شرح کرنے والے فقیر مسائل کو جاننے والے یہ اسکالر یہ سب نئی اصطلاحات ہیں بڑے بڑے مفکر اسلام افکار کا مجموعہ نہیں ہے اسلام وہی کا مجموعہ ہے اللہ رب نے آسمان سے نازل کیا وہ ہے اسلام وہ ہے قرآن وہ فکر انسان کی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے آج کچھ فکر ہے کل کچھ ہو جائے گا کل بدل جائے گا کل کچھ ہو جائے گا زمین گول گول ہے کہ گول نہیں ہے کتنا اختلاف ہوا سورج چلتا ہے یہ زمین گردش کرتی کیا کتنے سارے سائنسدانوں کے اندر اختلافات بہت ساری چیزوں میں کتنا اختلاف آیا جاتا ہے لہذا قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ کا کلام ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے جی ہاں کچھ چیزیں اللہ نے بیان کر دی ہیں کچھ چیزیں لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ سائنس کی کتاب ہے وہ ہدایت کی اللہ رب الحمد کو نازر کیا لہذا ایسے اس قراروں کے پیچھے مت بھاگیے جو آپ کے دین کو برباد کر دیں قرآن میں آپ کو شک ہونے لگے نبی کے نبوت میں شک ہونے لگے اور اسلامی حکام پر آپ کو شبہ شبہ ہونے لگے ایسے اس کارن کے پاس مت جائے جسے آپ کا ایمان خراب ہو جائے جسے آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ٹھیک ہے ہمارے لیے صلب صالحین صحابہ تعاون طب تعاون کی تفسیر اسلام کی جو کی ہے جو معنی بیان کیا قرآن حدیث کے ہمارے لیے کافی ہے ان لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اسلام قیامت تک کے لیے سب کے لیے جی ہاں لہذا ایسے لوگوں کے پیچھے مت بھاگی ہے نئی نئی چیز کے درمیات میں نئی چیز ہونی چاہیے مولانا صاحب تو ہمیں شاہوی پرانی باتیں ہی بتاتے بھائی اسلام پرانا ہے تو ہم کیا نہیں لے کر کے آئیں نئی چیز یہ ہوگی قرآن کا انکار کر دو یہ نئی چیز ہے نا نبی کے نبوت کا انکار کر دو نبوت کا دعویٰ کر لو قرآن کی ایسی تفسیر کر دو جو کسی نے کیا ہی نہیں ہے یہ نئی چیز ہو جائے گی یہ چاہیے آپ لوگوں کو ہاں اللہ رب الحمی نے قرآن کو نازل کیا قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب البرہن کی دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب الرم کی لہذا قرآن کی تفسیر حدیث کی تفسیریں موجود ہے نے کر دیا ہمارے لیے کافی جی ہاں تو ہدایت کا کے لیے ہے قرآن قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں نام تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ نے ان دونوں سے کلام کیا ہفتے آدم سے اور ہفتے ہوا سے گیارہویں آیت کیا ہے بہت ساری آیتیں قرآن میں پڑھیے تو ہمیں آئے گا لیکن چند آیتیں انہوں نے پیش کر دی ہیں ایک دو آیتیں کافی ہے لیکن پھر بھی اتنی ساری آیتیں مسلم بیان کی ہند اور جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہے گا لوگوں کو پکارے گا فیقول تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کن سے کہے گا لوگوں سے ماضا اجب تب المرسلین سور قصص آج نمبر پینسٹھ ہم نے جو رسول بھیجے تم نے ان کا کیا جواب دیا اللہ پوچھے گا قیامت کے دن ہر بندے سے کیا جواب دیا تم لوگوں نے بھائی ہمیں رسول بھیجا تھا تم نے وعدہ بھی کیا تھا اللہ نے وعدہ لیا نام سے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے روح کی دنیا جب تھی عالم اروا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ ہمارا عرب ہے تو اللہ نے کیا کہا اگر تم یہ وعدہ بھول جاؤ گے ہم تمہارے لیے نبی بھیجیں گے رسول بھیجیں گے جو تمہارے اس وعدے کو یاد دلائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا پھر دوبارہ ماں اجب تم المرسلیم تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا ان پر ایمان لائے ایمان لے کر کے نہیں آئے ہر بندے سے ہر انسان سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا پوچھے گا اللہ کلام کرے گا اور میں نے بخاری مسلم کی حدیث سنائی نہیں مامن کو مینا حدین اللہ یوم القیامہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گفتگو نہ کرے لئی شا بئی نہ بہ ترجمان ہو بخاری مسلم کے حدیث اللہ کے درمیان اور اس بندے انسان کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا اللہ سب سے پوچھے گا سب سے کلام کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص آیت نمبر پینسٹھ میں کہ اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو پکارے گا آواز دے گا اور ان سے کہے گا کہ تم لوگوں نے رسولوں کا جواب کیا دیا اسے بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت مشیت کے تابع ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تب لوگوں سے پوچھے گا لیکن یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ حبرامین ہمیں صلی صلیم کے عقیدے اور مناج پر رکھے اور جو ان کے عقیدے کے خلاف اللہ تعالیٰ ان کی بدعقیدگیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان کو قوی کرے اور اللہ رب العامین ہم سب لوگوں کو شرک اور بدعت اور اپنی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امی و صلابین محمد والا علیہ و صاحب اللہ خیر ایک اعلان سن لیں کہ آنے والے جمعہ اور ہفتہ سنیچر کو یہاں پر دورہ ہو رہا ہے تکفیر اور اس کے ضوابط یہ موضوع ہے تکفیر معنی ہوتے کسی کو کافر کہنا آج یہ بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے ہمارا اور آپ کا اختلاف ہو گیا اور ہے وہ کافر ہے فلاں کافر ہے یہ بہت خطرناک جرم ہے یہ بہت سنگین جرم ہے یہ خوارج کی پہچان ہے کسی کو کافر کہنا ہم کسی کو کافر نہیں کہتے ٹھیک ہے کافر کہنا اس کے اصول ہیں اس کے ضابطے ہیں اس کی شرطیں ہیں وہ ساری باتیں آئیں گی درس میں انشاءاللہ بہت مشہور عالم دین ہیں ڈاکٹر شیخ کلیم الدین یوسف صاحب جانتے ہیں آپ لوگ نہیں جانتے ہیں جانتے ہیں یہاں آ چکے کئی بار آ چکے دو تین بار آ چکے ہیں وہ مدینہ میں ابھی پی ایچ ڈی کا رسالہ تیار کر رہے ہیں وہ کلیم الدین یوسف ہندوستان سے تعلق ان کا ماشاء اللہ وہ تشریف لا رہے ہیں اگلے جمعہ کو عصر کے بعد سے شروع ہو جائے گا تو اگلے جمعہ کو آپ لوگ عصر کی نماز یہیں پڑھیے عصر کے بعد سے لے کر کے رات کے نو ساڑھے نو بجے تک رہے گا پھر سنیچر کو بھی یہ درس رہے گا ٹھیک ہے دو دن اور یہ درس ہمارا اگلے سنیچر کو نہیں ہو پائے گا دور علمیا کی وجہ سے جزاکم اللہ خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ساتھیوں کو بتائیے ابھی جو دعوت سینٹر کا گروپ ہے اس میں جائے گا اعلان اس اعلان کو لوگوں تک بھیجیے کہ لوگ آئیں درس کے اندر شریک ہوں بہت اہم موضوع وقت کی ضرورت ہے یہ جی ہاں تکفیر کا موضوع جی ہاں جزاک اللہ خیر